میرا یہاں آنا جانا بہت دنوں سے ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چوبیس سال سے آ رہا ہوں ہر سال ہی آنا ہوا ہے جب مکتب تھا جب بھی جب چھوٹی مسجد تب بھی آنا جانا برابر رہا ہے اس وجہ سے میں ہر طریقے کے حالات سے نشے و فراز سے عموماً واقف ہوں اور آنے کے بعد مجھے بہت مسرت بھی ہوتی ہے انشرا بھی ہوتا ہے طلبا کو دے کر کے اراکین کو دے کر کے بہت خوشی بھی ہوتی ہے اس بات سے بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ جو ہے یہاں اراکین ہیں موقر حضرات جو شہر کے ہیں وہ بھی یہاں آتے ہیں یہ بھی بہت ضروری چیز ہے موقر حضرات جو بڑے لوگ ہیں شہر کے روسا ہیں ذمہ دار ہیں وہ جب ہمارے مدرسے میں آتے جاتے رہیں گے تو اس مدرسے کی بھی اوقات میں اضافہ ہوگا لوگوں کو خیال ہوگا یہ لوگ بھی ان مدرسوں کو مانتے ہیں طلبہ کو مانتے ہیں مدرسین کی وقات و عظمت ان کے ذہنوں میں ہے یہ بہت ضروری ہے بہت خوشی کی بات ہے اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور مزید لوگوں کو توجہ ہو کہ یہ حضرات مدرسے میں آئیں اور اس مدرسے کے جو انتظامیہ ہے جو تعلیمات ہیں جو بھی ہو ان کو دیکھتے رہیں تو مزید تقویت بھی ہوگی ان حضرات کو بھی تسلی ہوگی یہ بہت اچھا میں سمجھتا ہوں کہ یہاں یہ انتظام ہے اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بھی جزائے خیر مرحمت فرمائے ابھی جو تقریریں ہوئیں شروع میں جو مولانا بیان فرما رہے تھے بہت ضروری مضمون تھا مختصر ہی مختصر بیان کرنا ہے کہ علوم قرآنیہ کی حدیثیہ کی اہمیت مدارس کی اہمیت چاہے کسی کے نظر میں کچھ نہ ہو مگر اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بہت اس کی واقعات ہے جب قرآن پڑھا جاتا ہے لوگ جمع ہوتے ہیں تو معلوم بہت حدیث مشہور ہے کہ فرشے آ کے اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اس سے بڑھ کر کے فضیلت اور کیا ہوگی میرے دوستو کوئی علم ہو اس کے متعلق یہ نہیں ہے کہ جمع ہو کر کے جو سائز پڑھتے ہیں حساب پڑھتے ہیں تو فرشتے آگے بیٹھ جاتے ہیں کہیں ہے کہیں نہیں ہے وہ اپنی جگہ پر ضرورت ہے لیکن یہ فضائل جو ہیں میرے دوستو یہ علوم قرآنیہ و وہ اور دینیہ اور ایمانیہ کے ساتھ خاص ہے کچھ نہ ہو یہی کتنی بڑی بات ہے ہم کو استحدار ہونا چاہیے کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت ہمارے اوپر ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ یل سودا اس علم کو وہی لوگ دیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہی لوگوں کے یہ علم آتا ہوتا ہے جو سعید نیک وقت ہوتے ہیں یہ کتنی بات ہم کو قدر کی ضرورت ہے کہ اللہ نے اپنے فضل کرم سے اس میں سے نکال کر کے ہم کو اس سلسلے میں داخل کیا اس کا اشتہار ہونا چاہیے احساس تحترین میں مبتلا نہ ہونا چاہیے یہ سلسلہ جو ہے نافع ہے مضر نہیں ہے نفع ہوگا دنیا میں کھا پی رہے ہیں سبھی لوگ کھا رہے ہیں ہم لوگ بھی کھا پی رہے ہیں دوسرے لوگ بھی کھا رہے ہیں جو ایک لاکھ روپیہ کھاتے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں اور جو پانچ ہزار پاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں اب میں کہتا ہوں پانچ سو پاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہم لوگوں کی تنخواہیں تو ایسی بڑی ہے تین سو روپئے ارے تیس روپئے سے تیس روپئے تنخواہ ہم کو حضرت مار شاہ صلی اللہ صاحب صدر مدریس بنایا قاری مبین صاحب کو محتمین کہا تم لوگوں کی تنخواہ تیس تیس روپیہ رہے گی چل بھائی چلو اسی میں چلتے گئے اور پانچ چھ سو روپئے پر ریٹائر بھی ہو گئے اللہ دیتا ہے روزی موجود فاغنا اللہ تعالیٰ نے حضور کے متعلق فرمایا کہ آئل پایا ہم نے غنی کر دیا ہے آپ کو ہم نے نادار پایا یہ تو سنت چلی آ رہی ہے نادار ہونا سنت کے خلاف نہیں ہے نادار ہونا تو سنت ہے وہ وجد کا آئلن پاگنا ہم نے آپ کو نادار پایا ہم نے آپ کو غنی کر دیا اے بیمار کرا دیا غنی ہو گئے اور بہت سے لوگ رجوعات ہو گئی اللہ کی طرف سے میرے دوستوں بزرگوں اللہ اس زمانے میں بھی موریوں کو بھی کار دے دیتا ہے اچھی اچھی کار کہتے ہیں ہم موری لوگ کار پہ جانا میں نے کہا وہ دور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہو تو براک کو گئے تھے وہاں اگر ہم کو کاری ملے گی تو کون بڑی بات ہے ہم تو براک کے نیچے نیچے تک جا سکتے ہیں ہیلی کاپٹر بھی کوئی چیز ہمارے نزدیک نہیں ہے آج جان اللہ اب اسلام ہم کو عزت اللہ نے اسلام سے دیا ہے علم سے دیا ہے دوستو بہت بڑی نعمت ہے آپ کو ہے آپ اپنے کو کم نہیں رہے جب اجتماع ہوا ہے دیوبند کا تو ہم لوگ تھے اجتماع جو ہوا تھا ہم لوگ وہاں مسیح اللہ خاصا کہیں گئے مغرب بات سے بہت دیر تک کھڑے ہو کر کے کہا کہ علماء کو چاہیے کہ احساس کہتری میں مبتلا نہ ہو ماں مسی اللہ کا نام ہمارے حضرت ماں شاہ رسول اللہ صاحب کوئی عالم آ جاتا تھا یہ عالم ہے بس تم سے ہم کو کام لینا ہے بہت خوش ہو جاتا تھا سمجھتے تھے علماء کو بھی اپنے وقار کو برقرار رکھنا چاہیے ہمارے حضرت جب گئے بمبئی حکیم اجمیری کے نام سنا بہت بڑے حکیم تھے کہا ہمارا تھانوی نے علماء کی عزت کی باتیں کی بڑھایا لیکن حضرت مولانا شاہ رس اللہ اس کو کر کے دکھا دیا یہ وقار ہے علماء کا جھکتے نہیں کہتے تھے میرے دوستوں بزرگوں ایک ہم ہمارے یہاں تعمیر ہو رہی تھی تو وہ راجگیر کو سمجھتا تھا کہ فلاں شیر دیتا ہے اس وجہ سے تعمیر تو کچھ نام نکھرا کرنے لگا حضرت سے یعنی اس کے ذہن میں وہ شیر تھا حضرت نہیں تھے بس ڈاٹا ایسا بھی گر گیا وہاں کیا سمجھتے نہ ہم بنوا رہے ہیں وہ کیا بنوائے گا دوستو بزرگوں اللہ نے عزت دیا ہے علما کو ولی اللہ عزت ولی رسول ولی المومنین ولا کلر المنافقین لائق اللہ عزت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عزت دیا ہے آج بھی ایک یہودی یا نصارے لکھا بڑے علماء کا جو بڑے لوگ علماء نہیں بڑے لوگ جو پیدا ہوئے ہیں سو کا لکھا ہے اس میں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اس نے سب سے پہلے اس بنا پر ہم اپنے وقت پسند ہیں اللہ نے ہم کو عظمت دیا ہے وقات دیا ہے حدیثوں میں آتا ہے کہ جس شخص کو قرآن دیا گیا ہے میرے دوستو اور اس نے قرآن کو کم سمجھا دوسری چیز کو معظم شاہ کی اس نے توہین کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکرم القرآن قرآن من اکرم ہوں اکرمنی حامل نے قرآن کا اکرام کرو کرو گے تم اپنی عزت اپنی عزت کو بڑھاؤ گے جو اکرام حاملین کرے گا ان کی عزت جگہ پر قائم ہے تمہاری عزت اسی میں کہ اکرام کرو سر عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن لا تصیر خامس حدیث مشہور ہے عالم بن جاؤ یا متعلم بن جاؤ سننے والے بن جاؤ یا کم سے کم محبت کرنے والے بن جاؤ المر و مومن احبا آدمی اس کے ساتھ ہے جسے محبت کرتا ہے علماء کے ساتھ محبت بہت بڑی چیز ہے علماء کو عالم ہونے کی حیثیت سے یہ نہ دیکھو کہ وہ عمل کرتا ہی نہیں کرتا ہے عالم ہے اس کے علم کی وجہ سے اگر تم نے محبت کیا انشاءاللہ تمہارا بیڑا بھی پار ہو جائے گا اس بنا پر میرے دوستوں میں ان عمرہ کی بھی مدح کرتا ہوں تعریف جو علماء سے ہمارے مداری سے تعلق رکھتے ہیں ان علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ اللہ نے تم کو دستار بندی کی فضیلت دی اس کی قدر کرو علم دیا اللہ تعالیٰ نے ایسا علم جو اونٹ علم ہے ہم لوگوں کو علم اللہ نے عربی کے دیا کچھ نہیں کتنے بڑا آدمی ہو جائے اصل عربی نہیں جانے گا تو اصل قرآن نہیں پڑھا اس نے لیکن ہم کو اللہ تعالیٰ نے شد بن نہیں ہوا تب بھی الحمد للہ ربی عالمی کچھ تو ترجمہ جانتے ہیں الرحمان الرحیم کا کچھ ترجمہ جانتا ہے ہومیوپیتھک دوا جو چلی ہے وہ جرمنی کے ڈاکٹر نے جاری کیا ہے تو جو بہت بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس جرمنی زبان میں اس نے سیکھا ہے جرمنی زبان ہم لوگوں نے عربی زبان سیکھا تھی وقت نہیں ہے کچھ فضیلت تم نے سسکری زبان سے سیکھا قرآن کو انگریزی زبان سیکھا ہم نے عربی زبان سیکھا تمہاری فضیلت ہے ہماری دوستو بزرگ اس کی قدر کرو تم اگر آپ احساس کہتے ہی مبتلا ہوں گے دوستو تو وہی نتیجہ ہوگا جیسا لوگ کہتے ہیں کہ گجرات میں بھی عربی مدالی طرف توجہ کم ہو رہی ہے یہ مجھے الہ آباد تک بات پہنچی ہے گجرات یہاں بھی یہ نہ ہونا چاہیے میں نے دس سال پہلے کہا تھا کہ آج گجرات تمہاری تاریخ تمہارے تدین کی بنا پر ہو رہی ہے اس تدین کو چھوڑنا نہیں ساری دنیا میں تمہارے تدین مشہور ہے ہم لوگوں سے لوگ کہتے ہیں دوستوں دل بات میں بھی میں کہتا ہوں ہاں کہ اس کی قدر کیجیے اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے ہم ہرس میں اور تمام نہ مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ سے انتظام فرمائے گا اس بنا پر ان چیزوں کی بڑی اوقات بڑی عظمت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کے شکریہ کی توفی پر فرمائے کہ ہم کو اس میں رکھا ہے اس سلسلے میں رکھا ہے سلسلت الزہب سنہرا سلسلہ یہ ہے میں کہتا ہوں کہ اس سے بھی اچھا کوئی سلسلہ ہوتا نام تو وہی رکھنا چاہیے سلسلت الزہب سنہرا سلسلہ ہے اس سلسلے کے منتہا کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس مدرسے کے انتہا کون ہے کیا ہے غار ہرا ہے غار ہرا حضرت علی میں نے کہا ہے کہ غار ہراہی کے نتیجہ کیا ہے یہ ہیں اور یہ ہیں وہ بہت فرماتے تھے میں کہتا ہوں غار ہرا کیا ہے دارالعلوم ہے یہ سب وہ یونیورسٹی ہے نہیں وہ بسم ربی تو وہ کرتے بھی نہیں ہمارا مدرسہ بسم ربک ہے شروع ہوا ہے تو غار حرا کے فرواد میں سے یہ ہمارے مدارس ہیں یہ ہمارے مکاتی میں ہیں اس بنا پر اس کی قدر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قدر کی توفیق مرمت فرمائے اللہ تعالیٰ اس کے فیوز کو اس کے برکات کو آپ کے ذریعے سے عام فرمائے اور خود مستفید ہونے کی توفیق اپنے معاملات کے ذریعے سے اپنے اخلاق کے ذریعے سے ہمیں ثابت کریں ہاں، کہ ہم اخلاق نبوی سے متصف ہیں تعلیمات نبوی ہمارے ذہن میں بسی ہوئی ہے سنت اتباع سنت ایک عرب عالم سے کہا ہمارے لڑکا ہے وہاں ریاض میں تو وہاں کہا اس نے بہت بڑے عالم سے کہ ہمارے والد نے پانی پینے پر مارا ہم کو سب سڑک پر ہم پانی پی رہے تھے کھڑے ہو کے پی رہے تھے اور تین سال میں نہیں پیا کہا تم نے ایک پانی پینے میں تین سنت کے خلاف کیا جب چورے مارا تھا اس کو تو جا کے عرب میں جا کے بیان کیا اس نے کہ ہمارے والد نے سو مارا تھا ہم کو ان کو بھی قدر ہوئی قدر ہوئی سنت معمولی سنت میرے دوست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عجم میں گئے روم میں یا فارس میں گئے بیٹھے ہوئے تھے ایک تھے وہ کہتے ہیں وزیر خارجہ ہونے کے بعد تھے ان کے ساتھ تو کوئی لقمہ گر گیا کھا رہے تھے تو اس کو اٹھایا صاف کر کے کھا لیا کیونکہ خادم نے کہا ہم لوگ خادم کہہ زیادہ اچھا ہے خادم نے کہا حضرت یہ لوگ اس کو مایوس سمجھتے ہیں فرمایا یہ ہمارے نبی محبوب ہمارے محب و محبوب کی یہ سنت ہے ان احمقوں کو ایسی سنت کو تر کر دیں آپ جاتے ہیں سنت کی اتباع کھانے کو بے تحاشا اربوں میں پھینکا جاتا ہے اس لیے کا نہیں ہاتھ دھونے کا اہتمام نہیں یہ آپ نہ کیجیے ہم مجھے نہیں کھاتے اسے میں کہا ہاتھ دھونے کا انتظام سب چیز کا انتظام ہے ہاتھ دھونے کا انتظام نہیں ہے سنت جب ایک ہی چھوٹے گی ایک ایک سب ختم ہو جائے گا ہم ایک ایک چیز کے محافظ ہیں جب ہمارے محدثین نے جہاں ان کو ہنسی نہیں ہے وہاں بھی ہنسے حضور ہنسے ہیں جہاں استجا نہیں لگا تھا وہاں بھی دورہ کے طلبا پڑھائی بھی گیا ہوگا تشریف لے گئے کہیں بیٹھ گئے صاحب کہا یار آپ کیوں بیٹھے استجا کیا کہا ہمارے حبیب محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بیٹھے تھے اگرچہ ہم کو پیشاب نہیں لگا ہم بیٹھ گئے اتباع سنت پر اس کو جنو نہیں کہا جائے گا اس کو عشق کہا جائے گا جنو نہیں ہے یہ عشق ہے عشق بہت بڑی چیز ہے دولت عشق و محبت ہی سے آدمی پہنچتا ہے عشق و محبت اس بنا پر ہم کو ایک ایک سنت سے عشق ہونا چاہیے ابھی میں گیا تھا وہاں عمرہ کرنے اچھے خاصے آدمی معلوم ان کے ذہن میں کیا آ گیا کہ کھانا کھانے پہلے سنت نہیں ہے سنت نہیں ہے آدمیوں میں نے کہا میں زور سے تھے میرے انہوں نے سمجھ گئے تھے کہ مولانا ناگوار ہوئی ہے بات تو میں نے میرا تو انتظام کر دیا پانی کا ہاں، سب ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے میں نے آپ لوگوں نے ہاتھ دھویا زور سے ڈاٹا مکے میں میں نے کیوں نہیں ہاتھ دھویا ایک پاکستانی عالم سے میں دھو کے آیا ہوں میں دھو کے آیا ہوں جب ہم لوگ کیسے سننا جائیں گے جب طریق پر بیٹھے ہوئے ہیں مسلط تصو پر اور شیخوخت پر ایک ایک سنت جائے گی باقی رہ جائے گا کچھ کہتے ہیں جو مبتلا ہوتا ہے سنن میں وہ فراج میں مبتلا کہی جاتا ہے اور جو فراج کے بارے میں مبتلا ہوتا ہے نکل ہی جائے گا حدود اسلامیہ سے نکل جائے گا اس بنا پر ہم سب کو یہ ارادہ کرنا چاہیے ہوائیں چلتی رہیں گی حضور کے زمانے میں ہوائیں چلیں گی نہیں بیٹھے ہوئے تھے معلوم ہے کہ پتھر گرا دو ختم ہو جائے معمولی اس زیادہ کا بھی ہم لوگ ساتھ نہیں ہوگا اوپر گرا دیا جائے زہر دیا گیا حضور معلوم معمولی چیز تھی حضور درد مبارک شہید معمولی مصیبت تھی یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دین چھوڑا کوئی سنت چھوڑا کبھی نہیں چھوڑا میرے دوستوں بزرگوں ہمارا آپ کا بھی یہ طریقہ ہونا چاہیے ہمت ہونی چاہیے اللہ تعالی الجہد منی بلی امام جوہد مشقت ہے لیکن صحابہ اتنا نہیں ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ دھوپ میں لٹائے جاتے تھے چربی نکل آتی تھی آگ پہ لٹائے جاتے تھے چربی سے وہ آگ بجھ جاتی تھی ہائے کسی کو ہوا ابھی تک دوستو یہ سب اللہ تعالیٰ کے عشق میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جن آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ب تو امی کو سند کا عید تو نیز برسرے برآ عجیب کا عید آپ بھی آئیے عشق میں یہ ہو رہی پریشانیاں اس بنا پر ان چیزوں کا استحصار ہم طلبا کو علماء کو جو اس زمرے میں ہے ہونا چاہیے میں دوستو میں استغنا قناعت توازو یہ سب چیز صفات ایسی ہیں جو لازم ہونی چاہیے بعد دیوبند کے تمام علماء دارالعلوم کے موجود تھے ماں شاہ ص اللہ صاحب کے ہیں میرا جو الحق صاحب وغیرہ بڑے لوگ اور دیکھو مولانا جس ٹہنی پر پھل زیادہ رہتا ہے وہ ٹہنی جھکی رہتی ہے جس پر پھل نہیں رہتا وہ ٹہنی جھکی رہتی تنی رہتی ہے جس کو حقیقی علم ملے گا وہ توازو اختیار کرے گا ورنہ کبر میں عجوب میں خود پسندی میں زندگی گزر جائے گی پڑھو گے بھی متکبرین میں تمہارا حسر ہوگا دوستو کبر چاہے علم پر ہو چاہے عمل پر ہو چاہے مال پر ہو چاہے سب برا ہے ان نلیل علم تو گیان کمال علم علم کے لیے تو گیان ہوتا ہے جیسے مال کے لیے ہوتا ہے وہ فل عبادت حضر فرماتے تھے اسے عبادت میں عبادت کے بھی ناز و کرتا ہے اس بنا پر ان چیزوں کا استحصال بہت ضروری ہے جو کچھ دوسرے کرتے ہیں وہ کرنے دو تم کو جو کرنا ہے کرتے رہو کل ہم نے نکاح محفل تھی ہم نے کہا کہ دو آئے دیکھو الرجال قوامون علیہ نسا عورتیں یاد کرنا ہے وہ آشروح نے بن مرد مر یاد کرنا ہے بس سب حل ہے کہ نہیں اور میں نے کہا آشروح نے بن معروف ہے دندا نہیں ہے شفقت کے ساتھ عنایت کے ساتھ محبت کے ساتھ میں نے کہا کل بہت زبردست کری ارد جادو قرآن کہہ رہا ہے ارد جادو کوا ہوا موڑا اس کی تصویر سے معلوم کر لینا تھا یاد کر لو وہ آش رو ہن بل مارو والا ہن مصر الدی علیہ ہند بل مارو یہ انگریز کہتے ہیں کوئی حقوق ہی نہیں ہے والا ہن مصر والا ہن مصر الدی علیہ ہند تمہارے اوپر اگر حقوق ہیں ضرر والے محنت والے تو تمہارے نفع کے بھی حقوق ہے وہ لہن سے اس کی طرح اشارہ کر دیا یہ مردوں کے استظار رکھنا چاہیے اور وہ آلہ عورتوں کے کچھ آنا ہوگا تو آئے گا کچھ دانت زبردست کرنی پڑے گی شوہر کی ساس کی ساس کی کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا تم ان کے حقوق ادا کرو تمہارے لیے وہ لوگ حقوق ادا کرے بارہ میں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو دین دیا بہت بڑا دین بہت دین مکمل ہے اقتصادیات معاشیات سیاسیات سب کا مقدم مکمل اکبر تو دین حکم باتمم تو علی نعمتی برضی تو رقم دینا سب دین مکمل ہے بہرحال میرے دوستوں بزرگوں بڑی فضیلت کی بات آپ لوگوں کو ہوئی فضیلت حل میں نے تو وہاں کہا انگریشور میں کہ اتنی سند آپ لوگوں نے دیا اور میرے پاس کوئی سند نہیں میں خالی کا خالی جیسے بینک میں رہتا ہے کروڑوں کے لیے رہتا ہے اور جب جانے لگتا ہے اس کے پاس ایک پیسہ نہیں میں اٹھا ہوں میرے پاس کوئی سند نہیں نہ حفظے کی سند ہے نہ کرد کی سند ہے نہ کچھ نہیں خالی کا خالی اس پر میں دوستوں آپ لوگ سعد فضیلت ہے بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی دولت ہے بہت سے شعبوں کو شمار کرا سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ایک بات میرے ذہن میں آتی رہتی ہے تو میں بھی بڑے مدرسوں کے ہو گیا ہوں ابھی وہاں تو نہیں کہہ سکتا نیا نیا بھی ہوں لیکن یہاں پرانا ہوں اس میں نہ پکاتا ہوں کہ ایک شعبہ ایسا بھی ہونا چاہیے کہ لڑکے جو فارغ ہوں ان کے تخصصات میں آسانیاں پیدا کیجیے تخصصات میں بہت سے لڑکے ایسے ہیں مالداروں کی بات میں کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا اور آگے پڑھو گے کہا ہے نہیں کیا پڑھے کیا بہار کے لڑکے پڑھ سکتے ہیں آگے اس کی مدرسے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ایک سال دو سال ان کو وظیفے کے ساتھ رکھیں تاکہ وہ پڑھانے لائق ہو جائیں ان کو سال بھر رہیں گے تو کچھ نہ کچھ کتاب لکھیں گے نہیں تو ان کے علم میں سواد پیدا ہوگا بہت سے مدرسین ان کے لے کے اتنا خرچ ہو رہا ہے تو اس خرچ میں اس کو بھی رکھیے تخصصات میں تجسرات آسانیاں یہ نہیں کہ نمبر لگا دیا ننانوے فیصد جس کا آئے گا وہی فقہ میں آئے گا افتا میں اور ایک سو ایک آئے گا تو تب تفصیل میں آئے گا ارے نہیں پینتالیس پر رکھو ان کو پچاس پر رکھ لو کچھ تو کرے گا وہ نہ سمجھ دو نہ دو ایک سال ان کو رکھو ہم تم کو وظیفہ دیں گے تم کتابیں دیکھو کچھ ان کے مشرف معین لوگ ہونا چاہیے دیکھیے ڈپٹی کلکٹر وغیرہ کا امتحان ہوتا ہے کتنا لوگ دیتے ہیں اس کے لیے آتے ہیں کہ ڈپٹی کلیکٹر ہو جائے اس میں تخصصات اس میں ہوتا آسانی کے لیے پڑھانے والوں کے لیے بھی آسانی وہ ابھی پڑھ کے گیا ہے وہ تو میزان بھی نہیں پڑھا سکتا تجربات ہے میزان بھی نہیں پڑھا سکتا ایک سال میں کچھ نہ کچھ علم اس کا بڑھے گا مطالعہ اس کا بڑھے گا قرآن حدیث سے کچھ مناسبت ہوئی نو مہینہ دس مہینے میں جو بخاری پڑھائے کچھ تو وہ دیکھے گا کوئی شرح دیکھ لیجیے اس کا انتظام میں ابھی خالی میں کہا کسی مدرسے میں نہیں کہا تھا یہ کہنا مجھ کو بڑے مدرسوں میں اس کو اخراجات ہو رہے ہیں اس کے لیے بھی تاکہ سال بھر رہے گا کچھ تو پڑھے گا تدریب تدریب پڑھانے لائق ہو جائے کچھ نہیں پڑھانے لائق ہوتے ہم مدرسے تعلق ہم لوگوں کا آپ لوگ پہلے سے تعلق ہم لوگوں کا مدرسے سے دیکھتے ہیں ایک لڑکا دارالعلوم دیوبند سے پڑھا گیا ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس وقت شامی وغیرہ کچھ پڑھ رہے تھے ہمارے حضرت بہت خوش ہوئے کہ دیوبند سے پڑھ کے آیا ہے تو ان لوگوں کو مدد ملے گی ہم لوگوں کو مدد ملے گی صاحب معلوم ہوا کہ مدد کیا بھائی کو میدان بھی نہیں جانتا کہا تو میدان پر ہو رہا ہے میدان پر اس بنا پر جو لڑکے ہیں صاحب نے ان کو مہلت دیجیے بہت زیادہ نمبر ہو کر کے نہیں وہ پڑھنا چاہتا پڑھائیے ایک سال تک دو سال پڑھائیے وہ سفا دیجیے کوئی زیادہ نہیں اس بنا پر میری رائے یہ ہے ہے کہ اس کا بھی انتظام جیسے بہت سی چیزوں کا انتظام ہے اسی طریقے سے اس کا بھی سال بھر دو سال ان کے لیے آسانیوں کے ساتھ بھائی تم مطالعہ کرو رہو یہ کہ اخلاق کے ساتھ رہو شرائط کے ساتھ نہ رہو یہ ہے شرائط کے ساتھ رہو شرارت نہیں شرائط کے ساتھ رہو نہیں رہو دوستو بزرگوں اللہ تعالیٰ نے وسعت بھی دیا ہے ہم لوگوں کو اب تو وسعت بھی ہے جیسے اور شعبے ہیں یہ بھی ایک شعبہ ہونا چاہیے تاکہ وہ تدریس کا نام رکھ لیجیے یا تربیت کا نام رکھ لیجیے تاکہ پڑھانے کے لائق وہ ہو جائے دیکھیے اس سرکاری اسکولوں میں ایک مستقل شعبہ ہے ہو جاتا ہے برابر بھیجتے رہتے ہیں فلاں جگہ فلاں جگہ جاؤ پڑھانے کے ڈھنگ سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں ان کو تنخواہ بھی ملتی ہے اس میں جاتے رہتے ہیں ہمیشہ امتحان ہوتا رہتا ہے پڑھانے والوں کا بھی بلکہ ریلوے والوں کو بھی پڑھانے پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا ہے جا کے مزید یہ ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے جب نکل گیا نکل گیا کچھ نہیں وہ بھی نکل گیا ہم بھی نکل گئے نہیں کافی نہیں بلکہ ان کی رہبری کے لیے ان کی دیکھ بھال کے لیے تم کیا کر رہے ہو اب ہم لوگ جاتے ہیں ہم لوگ کیا جاتے ہیں مارا کیا کریں ہم اب جہاں تو ہو سکتا ہے ادھر رکھتے ہیں کتنا رکھ سکتے ہیں اور ہر لڑکا پڑھا بھی نہیں سکتا ان بنا پر میں دوست بات میں آئی جیسے اور بہت سے شعبے ہیں اس کا بھی اہتمام اس کو جو مناسب صورت ہو یہ تو ایک ذہنی بات ہے اور انشاءاللہ میں دیوبند وغیرہ میں بھی کہوں گا اس چیز کو وہاں بھی کوئی انتظام نہیں اتنا نمبر بڑا ہے کہ اتنے فیصد آئے گا تب افتاح میں لیے جائیں گے اتنے فیصد تب تفصیل میں لیے جائیں گے اتنے تھوڑا سا کم کر دو تاکہ زیادہ آ جائے کمی تو ہے نہیں روپیے کی خوب ہو رہا ہے سب کو مل رہا ہے دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ کو اس کی توفیق دے صحیح طریقے سے کام یہ مدارسی ہے مدد دینی القرآن ہے ترتیل کون سکھائے گا دفتر میں سکھائے گا کوئی قالین میں کوئی سکھائے گا یہی سکھایا جائے گا حضرت نے ایک دفعہ بہت ذکر پر بیان کیا کہ ایک وکیل صاحب نے کہا کہ حضرت یہ تو ہم نے سنا ہی نہیں کہا کہاں سنتے کچہری میں سنتے وہ تو بہت ہے بہت بڑا وکیل کہا تم کیا ہاں، حضرت ہم نے تو سنا ہی نہیں ہم کہاں سنتے کچہری میں سنتے اسے سننے کی یہی جگہ ہے جگری فزی رہتا تلاوت یہی سننا ہے یہی سننا ہے آپ بھی سنائیے سنیں لوگ اس کی پرواہ نہیں کتنے لوگ سنتے ہیں جب ہماری مزید شروع ہوئی ہم لوگوں کی تو ماں باغ کہا بھی دیکھیے یہ نہ دیکھیے کہ کتنے لوگ آتے ہیں یہ دیکھیے کہ آپ کیا کرتے ہیں آپ صحیح طریقے سے تعلیم دیجیے چار آدمی ہو چھ آدمی ہو ذکر میں دس آدمی ہو کرنا ہے کامیابی جب تمام ہوگا انشاءاللہ اس کے اندر ثبات ہوگا اور اس کے اندر نفع بھی ہوگا اس بنا پر اس چیز کی ضرورت ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے بہرحال طلبہ کا بھی اور میں سبھی لوگوں کے لیے میں دعا بھی کرتا ہوں اور سب کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں جو عمرہ ذمہ دار آئے ہوئے ہیں ان کو بھی جو کام ہو رہا ہے الحمدللہ ٹھیک ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ہمارے مدد کوشش ہے وہاں بھی میں کر رہا ہوں بیان بھی کر رہا ہوں تخصصات کے لیے بلکہ میں نے کیا بھی ہے وہاں تخصص کام نہیں کر سکتے دورہ بھی نہیں ہے یہ الحمد للہ آپ سے کہتا ہوں کئی سال سے تخصص کے لیے میں خود اپنے روپیے سے بھیجتا ہوں انتظام کرتے ہوں کیا ایک ہزار دے دیا مہینے میں پڑھ رہا کئی سال سے پڑھ رہا میں کیا بتا ہوں میں کہتا ہوں اپنے طور پر تم پڑھو دورے کے لیے جاتے ہیں نہیں جاتا میں کہتا ہوں پانچ سو روپیہ دیتا ہوں زیادہ دیر پانچ سو میں ہو جاتا ہے ان کے لیے ایک ہزار روپیہ دیتا ہمارے ہاتھ میں آؤ دارالعلوم جاتے ہیں ہمارے اس پر جاتے ہیں چند لیکن ہم لوگ کا اتنی وسعت نہیں ہے یہاں پہ سب وسعتیں ہیں سب کر سکتے ہیں خود یہاں بھی کر سکتے ہیں یہاں بھی ہم لوگ تو وہاں نہیں کر سکتے تھے رکھ بھی نہیں سکتے ابھی ہمارے دورہ بھی نہیں ہوتا لیکن یہاں تو ایک تخصص کا شعبہ فی الحدیث حدیثیں ہیں کتنے لوگ حدیثیں جانتے ہیں بخاری کوئی اٹھا کے دیکھتا ہے تو بیچارے جاتا ہے ٹیوشن کرنا شروع کر دیتا ہے ٹیوشن کرتا ہے وہ کیا دیکھے گا بخاری ایسے ایک سال تک کم سے کم بخاری تو دیکھے گا وہ تفسیر کی کوئی کتاب دیکھے گا پھر کہیں کی کوئی کتاب دیکھے گا دین کے ماحول میں رہے گا تو پڑھانے لائق ہوگا دوسرے کاموں سے پڑھانے لائق آدمی نہیں ہوگا چاہے وہ کسی لائق ہو جائے پڑھانے کی تدریس کی بھی ضرورت ہے مدرسی نہیں ہے کہاں شیخ سیکورجیز جلدی سے ملتے ملتے ہیں ہماری طرف شیخ سیکول آتے ہیں ہمارے پورا معروف تھے مان نعمت اللہ صاحب ہیں مولانا عبداللہ صاحب ہیں مولانا یہاں کتنے ہیں سب تو ہمارے یہاں کے ہیں سب سب سے خدا عزیز ہمارے یہاں کے ہیں ماں الجبا صاحب ماں عبد الستا صاحب ہمارے حضرت کے شاگرد سب تھے یہ سب تو وہی تھے مولانا رضوان صاحب یہاں کھوا میں وہ تو ہمارے ان کے دادا ہمارے ساتھی تھے گھر کے باہر دوست بزرگ محنت کریں گے آئے گا یہاں بھی شیخ حدیث پیدا ہوں گے عبداللہ معروفی وغیرہ ماں نعمت اللہ دار سب ہمارے تین چار میل کے فاصلے پر ہیں یہ لوگ سب اللہ کا شکر ہے بالکل چاروں طرف سے گھیرا ہوا پانی سے لیکن وہاں اللہ نے ان لوگوں کو دیا ہے فل ہے ماں وہاں سے آدمی ان کے لڑکے ان کے نوازے سب کے کل عزیز ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب اپیل ہے ہے مدد لیے دعا کرتا ہوں ایک اپنی رائے تھی آپ کے سامنے پیش کیا ضروری نہیں کہ عمل ہو لیکن میں انشاءاللہ اس عملی طور سے شروع کیا میں نے کر رہا ہوں ہو گئے آگے ہو گئی دیوبند سے بھی کئی تخصص کیا اس نے اب شاید باہر بھی چلا جائے گا اس سال بھی کر رہے مولانا نہیں مانے گا اس سال بھی لے لو اب وہ تخصص ہی کے لیے دوسرے مدرسے میں جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہر قسم کے ہمارے قاسم بھائی ماشاء اللہ موجود ہیں اور علماء بھی نئے موجود ہیں ابھی انہوں سے ملاقات بھی میری نہیں ہے میں جانتا نہیں کون شیخ العلی صاحب ہیں کون ایک ہیں وہاں کے نئے آدمی ہیں ہمارے ہی متعلق ہیں یہ ابھی مسافہ نہیں ہوا ہے سب ٹھیک ہوگا ان شاء اللہ دو آخر اللہ تعالیٰ عافظ فرمائے جو لڑکے حافظ قرآن عالم قرآن ہوئے فاضل قرآن میں اللہ تعالیٰ مزید ان کو اپنی استعداد کو بڑھانے اور پختہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے حضرت ماں تھانی کہتے ہیں ماں ظفر احمد رحمۃ اللہ کہ ابھی میں ان کو ملفوظات میں نہیں لکھنے لانا تین سال پڑھائیں گے جب ان کی انسان مضبوط ہو جائے گی تب میں اپنے پاس بلاؤں گا ملفوظات کے لیے تین سال تب انہوں نے لکھا کیا کتنی ببڑی کتابیں لکھی ہیں آپ کتاب بھی نہیں دیکھیں گے جسے پڑھا جو پڑھا لکھا تھا نیاز نے اسے سات دن سے بھلا دیا کیا تم مدرسی کیا کرو گے اس کے لیے استحکام کی ضرورت ہے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ربنا لا تجھے قلوبنا بعد عید حدیتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أعوذ بمن علم لا ينفع وقلب لا يخشى من نفس لا تشبه من دعاء لا استجاب لها اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے کارکنان حضرات کو اراکین حضرات کو بھی صحت و عافیت مدرسین کو جو حضرات بھی کام کر رہے ہیں کسی درجے میں تعاون کر رہے ہیں سب کو جزائے خیر مرمت فرمائے جو حضرات فارغ ہوئے ہیں ان کو بھی کام پہ لگے رہنے کی توفی مرمت فرمائے جو آئندہ آئیں اللہ تعالیٰ باصلاحیت لوگ آئیں اور اس مدرسے کو کے اندر چار چاند لگا دیں رب بنا منا ان کا ترسمی برحمت اللہ فارغین اور حفاظ ہی ملاقات کریں اور تمام ہی مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے تمام مہمانوں سے درخواست ہے کھانا کھا کر تشریف لے جائیں تمام ہی مہمانوں کے لیے کھانے کا نظم کیا گیا ہے تمام حضرات کھانا کھا کر تشریف لے جائیں فارغین طلبہ کے علاوہ کوئی طلبہ ملاقات کی